میں اس ہوا میں یہ اس مالک کا ہی کرم ہے ورنہ تجھے کون سانس لینے دے تمام شہ پہ وہ قادر ہے صرف ہم پہ نہیں آج سے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں برس پہلے جو لوگ تھے ان سے بھی اس کی قدرت کاملہ تھی حدیث میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی کی صفات اتنی غالب ہے ایک چیونٹی ایک کیڑی قبیلی پہاڑ کی غار میں چلتی ہے حق سبحان ہو و تعالی و تقدس فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کا کھڑکا سنائی دیتا ہے اور فرمایا کہ اربوں ٹن خربوں ٹن پتھروں کے اندر جو ایک کیڑا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا سمندروں کی مخلوق ہے دریاؤں کی مخلوق ہے زمین میں رہنے والی مخلوق ہے گھروں میں رہنے والی مخلوق ہے تمام کے اور ایسی ایسی مخلوق ہے ہمیں تو کٹے کا گوشت بھی مشکل سے ملتا ہے نا بعض جانور ایسے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا گوشت کھاتے ہیں اور ایک گھنٹے کا باسی گوشت نہیں کھاتے ہمیں تو انشاءاللہ یہ اگلے دن نہیں تیسرے دن بھی ٹھوک دیتے ہیں نا مگر بازے جانور ایسے ہیں کہ ایک گھنٹہ پہلے کا گوشت بھی نہیں وہ جانور کھاتا پروردگار اس کو بالکل تازہ بتازہ کھلاتا ہے انبیاء کو کھلاتا رہا صحابہ اکرام کو کھلایا پلایا ہم سب کو کھلانے اور پلانے کے قادر ہے وہ نہ کھلائے تو کون کھلائے وہ نہ پلائے تو کون پی سکتا ہے قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ لوگوں سردی کے موسم میں کلک بیج کر ہزاروں نہیں لاکھوں من مٹی کے اندر اس کو ملا کر اور گھر میں جا کے سو جاتے ہو رضائیوں میں دروازے بند کر کے سو جاتے ہو فرمایا تو تو ساری رات سویا رہتا ہے میں اس تیرے گانے کی کھیتی کرتا ہوں فرمایا انتم تم ام نحن الزارعون پکی فصل پہ بننے کھڑا ہو کے یوں کہنے والے میری کھیتی کبھی میرا نام بھی لیا کر اس دانے کے جگر کو پھاڑنے والا میرے سوا کون ہے اس کے اندر سے باریک سی سوئی نکالنے والا میرے سوا کون ہے اور پھر اوپر بی شیر کا ڈیم گلا آ جاتا ہے اس کو چیر کر پھاڑ کر اتنا نرم و نازک شگوفا اندر سے میرے سوا نکالنے والا کون ہے ایک ایک دانے کے بدلے ہزاروں دانے اثر آئی تم الما الدی تشرب نہر کا پانی بھی میرا پانی کیو کا پانی بھی میرا پانی بارش کا پانی بھی میرا پانی اگر میں لا دوں تو ایک پودا بھی ایک درخت بھی نہیں بنا سکتا تم ہوں تم مسنی مزنی ان المنزل کون ہے ایک بارش کا قطرہ برساتے دکھائے بادلوں کو چلانے والا میں ہوا اور فضاؤں کے چلانے والا میں چاند کو تابا میں درخت زندگی عطا کرنے والا میں سورج کو اتنا بڑا منور بنانے والا میں اور چاند کا مالک میں سورج کا مالک میں ستاروں کا مالک میں رات کا مالک میں دن کا مالک میں تولی جلئی نہاری و طولی جل فل رات میں سے دن بنانے والا میرے سوا کون ہے اور دن میں سے رات کو پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے اور بڑے بڑے تم نے بریک لگائے ہوئے ہیں بڑے بڑے تم نے انتظام کیے ہوئے ہیں تم نے گاڑیوں میں بڑے بڑے اشارے لگا رکھے ہیں دائیں طرف مڑنے کا الگ اشارہ سجے مڑنے کا الگ اشارہ رائٹ اشارہ الگ ہے لفٹ اشارہ الگ بنانے والوں پھر بھی سینکڑوں آدمی روزانہ مارتے ہو فرمایا لشم یم بگیلا تدری کل کمر بل لو سا بھی ایک دن تو بتاؤ سورج اور چاند کی کبھی ٹکر ہوئی ہو کبھی ستارے ٹکرائے ہو کبھی دن رات ٹکرایا ہو تم نے بڑی بڑی کاراگری کر رکھی ہے نئی سے نئی گاڑیاں آتی ہیں نئے سے نئے طریقے کار آتے ہیں ہزاروں قسم کے سگنل بناؤ ہزاروں قسم کے طرح طرح کے طریقے اختیار کرو ٹریفک کے اور تیری ٹریفک کا روز خطرہ میری ٹریفک کیا بتا سکتی ہے مگر خطرہ کوئی نہیں آسمانی نظام میرا زمین کا سارا نظام میرا میرے حکم کے بغیر پتا تو حرکت کر کے دکھائے پکا نہیں ہل سکتا اور فرمایا میرے بندے کمال ہے کھاتا میرا ہے پیتا میرا ہے پر تیری سمجھ میں آج تک آیا بھی میں ہی نہیں آج تک مجھے ہی نہیں سمجھا اور تو نو ہی سمجھ لے یہ آنکھ دینے والا کون ہے ہر پندرہویں دن جیب میں کارڈ ہے ہاتھ میں تھیلا ہے تشریف لے جا رہے ہیں کہاں چلے کہ جی، چینی لانے چلے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ اربوں خربوں کی تعداد میں کیلے کھاتے ہو کبھی میں بھی ڈیپو پہ گیا اللہ پوچھتا ہے مجھے بھی کبھی لہر میں لگے ہوئے دیکھا یہ سنترے یہ مالٹے یہ کیلے یہ آم تمام میٹھے ہیں ارے میں وہ ہوں اپنا شوگر مل اندر اندر چلاتا ہوں اور وہی قائم کر دیتا ہوں نہ میٹھا زیادہ ہو نہ کم ہو تاکہ میرے بندوں کو نہ ہو جائے اور میرے بندے میں تجھے سفرانی ہونے دیتا تو مجھے چھوڑ کر غیروں کو جا کے سجدے کرتا تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي مردے سے زندہ بنانے والا میرے سوا کوئی نہیں زندہ کو مردہ بنا دینے والا میرے سوا کوئی نہیں وترزق من بھی گری حساب بغیر حساب کے کھاتے ہو جتنا گو تھوڑا ہی مال تھوڑا ہی کہتے ہو بڑے سے بڑے کاروباری سے پوچھو کیا حال ہے اچھا جی دال روٹی چل رہی ہے پتہ نہیں کوف سے کس طرح چلیں گے پھر تو قیامت میں چلیں گے کوف سے اگر اب بھی نہیں چلتے تو ہر آدمی فرمایا میرے بندے بیوی میں نے دی بچے میں نے دیے یہ کھلونے ہیں تیرے لیے بچے یہ کھانا پینا جوانی صحت تندرستی یہ مکان یہ سب کچھ میں نے دیا اب مصیبت یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قہر جوش میں آتا ہے کہ تمہیں برباد کر دوں اور سارے انعام میرے سارا کھانا میرا سارا پینا میرا اور جب میں نے تجھے حکم دیا کہ یہ تیرا سر میرے لیے ہے تو تو پھر اس سر کو جگہ جگہ جھکاتا پھرتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یقین جانو صرف اسی مسئلے پہ مار کھائی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی کا رشتے ناطے کا جھگڑا نہیں زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں مکان دکان کا تنازع نہیں رنجش نہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جو صادق البی صادق الامین ہے مخبر صادق ہے ساری کائنات سے زیادہ حسین ہے ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے سب سے زیادہ سچے ہیں سب سے زیادہ اخلاق والے ہیں سب سے زیادہ شرافت والے ہیں رب گل جلال کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرافت خراب ختم ہے لیاقت ختم ہے جانت ختم ہے امانت ختم ہے اس نبی کے چہرے پہ لوگوں نے پتھر مارے تو آخر کیوں ربی وقال رجل مؤمن من آ اتقتلون رجلا ہو یقول ربی اللہ یہ بھی بڑا جرم ہے یوں کہنا کہ میرا پروردگار اللہ ہے مجھے وہی پالتا ہے مجھے وہی سنبھالتا ہے اور جس دن اس کی طرف سے اجل آ جائے گی موت کا پیغام آ جائے گا پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک سانس کے لیے زندہ نہیں رکھ سکتی کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار علیہ سلاد و سلام اس دنیا میں تشریف لائے اور خدا کی قسم اسی مسئلے کی وجہ سے ایک ایک دن میں ستر ستر نبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئی انبیاء کو شہید کر دیا گیا اور بے شمار واقعات تو قرآن کریم میں ہے کہ کس پیغمبر نے مصیبت نہیں اٹھائی کون سا تخت پہ بیٹھا رہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سلام کو ہی لے لو کس قدر پریشانی کس قدر تکلیف ہے گھر والے وطن والے برادری والے کوئی بھی چین لینے نہیں دیتا ہزاروں انبیاء کرام کا جد امجد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاق وسلام ستایا ہے مخلوق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور خدا کہتا ہے اور کوئی بات نہیں بات صرف یہی تھی کہ وہ کہتے تھے پروردگار ایک اللہ کی ذات ہے وہی مشکل کشا ہے وہی حاجت روا ہے وہی سب کی بگڑی بنانے والا وہی ہے اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آدم علیہ السلاط وسلام سے لے کر سید القونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی تعلیم اور صدیق اکبر سے لے کر بلال تک ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ کرام کی یہی تعلیم اہل ویسے الزام کی یہی تعلیم ہے کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی غیر کے سامنے جا کر سجدہ کیا بڑی بڑی مصیبتیں آئیں چکی چلاتی تھی ہاتھوں میں گشتے پڑ گئے پانی بھر کے لاتی تھی جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا یوں آتا کتابوں میں کہ یہاں کندھے پہ مشکیزہ اٹھانے کا نشان پڑ گیا تھا اور فاقے پہ فاقے چاہتے ہاتھوں نے جنت نے اس نے تو نہ کسی کے سامنے جا کر کے ہاتھ باندھے آج کسی جگہ کوئی درخت بنا رکھا ہے کہ اس درخت سے آج روائی ہو جاتی ہے کسی جگہ کسی چشمے کو بنا لیتے ہیں کسی جگہ کسی قبر کو بنا لیتے ہیں کیا رب العالمین ہماری حرکتوں کو دیکھتا نہیں اور دوستو یقینی بات ہے میری سمجھ میں تو اب یہی بات آئی کہ مسلمان جو اب چاروں طرف زما ہو رہا ہے کٹ رہا ہے اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر جب غیروں کی طرف گئے تو اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار دی کل لبنان میں کٹے سری لنکا میں کٹے کشمیر میں کٹتے رہتے ہیں اب بے شمار مسلمان آسام میں کٹ گئے زمین مسلمان کے خون سے رنگین ہے آخر کیا وجہ ہوئی ہم مرنے ہی آئے اس دنیا میں دوستو مسجد میں بیٹھے ہو میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو کلمہ تم پڑھتے ہو تاریخ بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ یہی کلمہ پڑھتے تھے جو نماز تم پڑھنے آئے ہو یہی سجدہ یہی رکو یہی اتحیات اور یہی درو شریف اور یہی دعائیں اور یہی قرآن کریم تاریخ بن زیاد پڑھتے تھے یہی قرآن کریم ان کے پاس تھا جو آج تیرے پاس ہے یہی اذان تھی یہی تکبیر تھی وضو کا یہی طریقہ تھا غسل کا یہی طریقہ تھا مسجدیں تھی اللہ اللہ تھی آخر کیا وجہ ہے جو ان کے پاس اسباب تھے ہمارے پاس بھی وہی ہے ارے پورے اسپین پر تین آدمی چھا گئے اور آپ تین آپ نہیں چھا سکتے یوں آتا ہے کتابوں میں کہ سمندر کے اندر سے تیرتے ہوئے جس کشتی سے سرکار دو عالم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے ہوئے تین غلام گئے تین تین آدمیوں کا لشکر ہے تین آدمیوں کی جماعت ہے ان کا جو امیر تھا جب کنارے پہ زمین پہ پہنچے خشکی پہ اس امیر نے کشتی کو آگ لگا دی ان دو نے پوچھا کیوں امیر صاحب یہ کیا کر رہے ہو آگ لگا رہے ہو کشتی کو یہ تو کام کی چیز ہے ہم اس پہ تو سفر کر کے آئے تھے سمندر کا فرمایا ہاں ہاں مقابلہ بڑا سخت ہوگا ایک طرف پورا ملک ہوگا اور ایک طرف کالی کملی والے کے تین غلام ہوں گے مقابلہ بڑا سخت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کشتی کا سہارا پیٹھ دکھانے پر مجبور کر دے بھاگ چلو میں نے جان کر اسی لیے کشتی کو آگ لگا دی تاکہ دل میں یہ بات رہے کہ اب جاؤ گے کہاں کشتی بھی ختم ہے اب تو اللہ کا نام ہے اور تلوار ہے چلاؤ اور شہید ہو جاؤ پھر تاریخ شاہد ہے کہ تین صحابہ تین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پورے اس تین کی فوج کے سامنے غالب آئے لشکر تھا ملک تھا حکومت تھی اقتدار تھا عوام تھے سارے کے سارے مشرق تھے سارے کے سارے خدا کے سوا غیروں کی پوجا کیا کرتے تھے تین توحید پرست آئے تین سرکار مدینہ کے غلام آئے پورے ملک کے نظام کو پلٹ کے رکھ دیا ایک اور بات عرض کر دوں توجہ کریں یہ تو سب کو پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے پلیت ہے پخانہ پلیت ہے خون پلیت ہے مردار پلیت ہے یہ تو سب کو پتا ہے لیکن جب قرآن کریم کا دسواں ستارہ پڑھتے پڑھتے سورے توبہ کے اندر سے گزرو گے ایک ایت آئے گی ان مشری کو نجسن دیکھا نئی بات قرآن نے بتائی تمہیں تمہارے میرے لیے نہیں ہے قرآن تو پہلے سے آیا ہوا ہے اللہ بات فرماتے ہیں کہ پیشاب کی پلیتی تو ایسی ہے کہ ڈھولو تو پاک پخانے کی پلیتی ایسی ہے ڈھولو تو پاک خون کی پلیتی ایسی ہے پانی میں ڈھولو تو پاک اور فرما المل مشرق نجس فلا کرم المسد الحرام فرما شرک ایسی پلیتی ہے ارے سات سمندروں میں ہوتے دے لو پھر بھی پاک نہیں شرک ایسی پلیتی ہے قرآن نے جو کہا نجس بالکل پلیت ہے شرک پلدی نام رو مشری کو فلا پلاق المسجد الحرام بعد عامهم هذا اور لوگوں اعلان کر دو صاف صاف کہو خبردار آئندہ کسی شرک کرنے والے پلیت کو کعبے کے قریب آنے کی اجازت نہیں کسی کو بھی جو قبر کا طواف کرتا ہے اسے کیا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا بھی طواف کرے جو قبروں کے غلاف کو چاٹتا ہے اس کو بیت اللہ کا غلاف چاٹنے کا کیا حق ہے جو قبروں میں گئے ہوئے بزرگوں کی چوکٹوں کو چاٹتا ہے فرمایا وہ میرے مقام ملتظیم سے کیا لینے آیا پھر خلقت کا حال تمہارے سامنے ہے خدا کی قسم تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن کریم پڑھا کرو تھوڑی سی عربی سیکھ لو مسلمانوں اور مسلمانوں تمہیں اپنے نبی کی زبان سے پیار ہونا چاہیے تمہیں اللہ کی بولی سے پیار ہونا چاہیے تمہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی سے پیار ہونا چاہیے تمہیں صحابہ کے رام کی بولی سے پیار ہونا چاہیے تمہیں اہل بیت کی زبان سے پیار ہونا چاہیے کاش تم تھوڑا سا ترجمہ سمجھتے تو پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تھا تو قرآن کریم کے جو میں نے ایپ پڑھی اللہ پاک جل لشان نے فرمایا ایماندارو یا اللہ پاک کا یہ مقصد نہیں اس ایت میں کہ اگر کوئی تمہارے گھر کا آدمی مر جایا کرے تو صبر کیا کرو ہمارے یہاں تو صبر کا لفظ صرف ایک ہی جگہ بولا جاتا کوئی مر گیا اچھا بھائی صبر کرو ہم نے بھی صبر کیا اس قرآن کے عید کا یہ مفہوم ہر نہیں کہ اگر کوئی مر جایا کرے تو صبر کیا کرو اگر مال کا نقصان ہو جائے تو صبر کیا کرو بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے نام کی وجہ سے لوگ تمہیں مارے تو تم صبر کیا کرو کیا تھوڑی مار کھائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا نے مگر اللہ پاک پھر بھی فرماتے ہیں فصبر کما صبر اول العزم ملر رسول فصبر کما صبر اول العزم من ملر رسول کالی کملی والے اتنا صبر کر اتنا صبر کر جتنا بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا ہے اندازہ لگا سر سجدے میں رکھتے ہیں اونٹ کا اونٹ اوپر لا کے ڈال دیا جاتا ہے سر مبارک پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے اور پہاڑ کی غار کے اوپر کھڑے ہیں اس قدر زور سے دھکا دیا لہو کی دھار دور جا کے پڑی اتنی بار کھائی پیارے چچا کا ایک نہیں دو نہیں گیارہ ٹکڑے اپنی آنکھوں سے دیکھے بڑے بڑے حسینوں کے ٹکڑے دیکھے پھر بھی اللہ پاک فرمائے فرسٹ بھی کا سوارا سبر کا جیسا کہ صبر کیا بڑے بڑے رسولوں نے کیا مطلب اللہ پاک جل نشان ہو فرماتے ہیں میرے حبیب تیری ہڈیاں ختم ہو جائیں میرا نام نہ چھوٹے جان چلی جائے جیسے نو علیہ السلام نے پتھر کھائے ابراہیم علیہ السلام نے مار کھائی موسا علیہ السلام نے مار کھائی داود علیہ السلام نے مار کھائی یوسف علیہ السلام السلام مسائل جھولے کالی کملی والے مار کھاتا جا میرا نام تیرے لب پر آتا جائے آتا جائے اسی طرح حضرات صحابہ کرام نے کمال کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان حضرات نے دکھ اٹھائے تین صحابی عیسائی بادشاہ کے یہاں گرفتار کر کے لائے گئے میدان جہاد سے گرفتار ہو گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضور کے شاگرد ہیں حضور کے مرید ہیں حضور کے مقتدی ہیں حضور کے ماننے والے ہیں اب کافر کی تو عادت ہوتی ہے نا پھنسانے کی عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑا صحابی ہے ان تینوں میں عیسائی بادشاہ نے سامنے کھڑا کر کے کہا عبداللہ اللہ اگر تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے اللہ کی توحید کا انکار کر دے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کر دے تو میں تجھے اپنی آدھی ریاست کا مالک بنا دوں گا دیکھ لو آج زمین کا کیا بھاؤ ہے آپ کی ریاست دے دوں گا صرف کلمہ انکار کر دے شکر ہے اتنے نہ ہوئے تو اچھی ضرور ہاتھ مار لینا سی سلم نے وعدہ فرمایا ہے وہ تیری پوری ریاست سے سو گنا بڑی ہوگی ہم ایمان خراب میری پوری ریاست سے سو گلا بڑی ہوگی ہم ایمان خراب کر کے آپ بھی ریاست کیوں لے ہم تو اتنی بڑی جنت لیے بیٹھے ہیں وہ کہنے لگا اچھو چلو تم تمہیں زمینوں کی کیا قدر ہاں تم مسجد نبی میں رہنے والے ہو تمہیں کیا پتا زمین کتنی قیمتی شہ ہوتی ہے عیسائی بادشاہ نے دوسرا تصویر کا رخ پلٹ کر دکھا دیا کہنے لگا اللہ لگانو تم بڑے خوبصورت ہو تم بڑے حسین ہو سورت بھی ہنسی ہے سیرت بھی تمہاری ہنسی ہے آؤ اگر تم لا الہ الا محمد الرسول اللہ کا انکار کر دو میں اپنی شہزادیاں تمہیں دے دوں گا شہزادیاں ہیں میری بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں چاندنے ہو جائیں گے تم دیکھو گے حیران ہوگے اتنی حسین ہے اتنی خوبصورت ہے میری شہزادیاں اب آپ اپنے معاشرے پہ نظر ماریں کہ اگر آج کوئی کہے تو بتلاؤ ہم میں سے پیچھے رہنے والا کون ہے میرے خیال میں اگر ایک کی دعوت کی جائے ایک کو کوئی دعوت دے بلائے تو لاکھوں پہنچ جائیں گے لاکھوں پہنچ جائیں گے ابھی میں حاضر ہوں مگر یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے پروانے انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی نے اس کلمے کے بدلے میں جس جنت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ تیری سادیوں سے کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی جو ہمیں وہاں ہورے ملیں گی کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی کلمہ چھوڑ کر ہم تیری شہزادیوں کی طرف منہ کر کے تھوکنے کو بھی تیار نہیں جاؤ ہمیں نہیں چاہیے جائیداد کا نوابی کا رئیسی کا لالچ دیا صحابہ نے بولا مانا حسن جمال کی دعوت دی نہ مانی اب تیسرا ایک اور طریقہ ہے ڈرانے کا دھمکانے کا مارنے کا خوف دلانے کا لگا پکا رہے لے چلو میدان میں ابھی ٹھیک کرتے ہیں ان کا دماغ لے گئے تانبے کی دیگ چڑھا دی آگ پہ جب وہ لال ہو گئی سرخ ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پروانے کو اٹھا کر اس دیگ میں پھینک دیا اس نے تو نہ کسی پیر فقیر کی دہائی دی وہ تو کسی طرف نہ گیا تاریخ شاید ہے اللہ والے کی کھال جل گئی گوشت جل گیا ہلیا جل کر راکھ ہو گئی مگر صحابی کہتا ہے جو باہر بچے ہوئے دونوں جوان کہتے جب تک دم میں دم رہا دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی جان دی کلمہ نہ چھوڑا تو تو کوئی جلانے کے لیے بھی تیار نہیں ایک عورت اٹھ کر اتنا سا کہہ دیتی ہے پرانی بڑھیا ہاں ہاں تیرا بچہ تندرست نہیں ہوگا جب تک فلاں لگے جا کر تو قبر کو نہیں چاہتے گی قبر کا طواف نہیں کرے گی وہاں جا کر یہ چیز نظر نہیں کرے گی ایک عورت کے کہنے پر ایمان کا بیڑا گرک آج لوگ کرتے ہیں اور یہ صحابی حضور کا شاگرد ہے حضور کا دیوانہ حضور کا مرید ہے حضور کا مقتدی ہے جل گیا مگر توحید کا دامن نہ چھوڑا اب دو نوجوان پیچھے ہیں باہر سوچا کرو چاروں طرف بڑے بڑے آوازیں سنتے ہو رات دن تجزیہ کیا کرو اللہ نے دماغ دیا ہے کھوپڑی میں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور مسجدوں سے آواز کیا آ رہی ہے فیصلہ کیا کر انصاف کیا کر سوچو وچار کیا کر دو نوجوان جو باہر رہ گئے اب حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ دونوں کھڑے ہو کے روکتے کہ ہائے ہائے آ گیا وقت ہمارا بھی ہمارا بھی نمبر لگے گا بھائی اب علماء کرام نے لکھا وہ دونوں اللہ والے روئے نہیں گھبرائے نہیں پریشان نہ ہوئے بلکہ مسکرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک مبارکباد دینے لگے کہنے لگے مبارک ہو ہاں، مبارک رکھو جو چیز میں دانے جہاد میں نہ ملی الحمد للہ پاک نے یہاں انتظام کر دیا گھبرانا نہیں اب انشاءاللہ ایک دوسرے کی ملاقات کو سر پہ ہوگی وہ نہ گھبرائے نبی کی زبان پر نبی کے فرمان پر سید القن حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ان کو کتنا یقین تھا انہیں معلوم تھا کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی حضور میں شہید آئے گا خدا مند کریم فرمائیں گے جا جنت میں تو وہ خوش نہیں ہوگا فرمائیں گے جا تجھے اتنے ہورو دے دیے اتنی ہوریں دے دی اتنے غلمان دے دیے اتنے باغ و بہار دے دیے اتنا یہ دیا اتنا وہ دیا چلا جا وہ خوش نہیں ہوتا کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک خود پوچھیں گے کہ تو مانگ پھر کیا مانگتا ہے وہ کہے گا الہی مجھے تو تج سے بہت بڑی امید تھی کہ بہت بڑا ادر دے گا آپ تو مجھے ہوروں اور قصوروں اور غلمانوں میں ان میں ترفا رہے ہیں جنت کے باغوں بہار میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں کہ اور تو مانگ کیا مانگتا ہے کہتا الہی تیری ذات کی قسم تیری الوحیت کی قسم تیری آبرو کی قسم تیری شان جلالی کی قسم جو مزہ تیرے راہ میں سر کٹانے میں آیا وہ جنت میں کہاں وہ میں کہاں وہ غلمان میں کہاں وہ جنت کے بالا خانوں میں کہاں اگر میری مانگی ہوئی مجھے دولت ملے تو کم سے کم مجھے سو مرتبہ پیدا کر میں سو مرتبہ تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ پھر اٹھاؤں پھر اٹھاؤں میرا عرض کرنے کا منشا اور غرض یہ ہے کہ خدا بند کریم نے جتنی نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار شرک سے کیا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں اور آج یہ وبا بڑی پھیلی ہوئی ہے بڑھتی جاتی ہے اب آپ اندازہ لگائیں اب میں تمہاری بولی میں بات کروں گا ارس ہے اللہ والے کا اور کناچ کنجری کا ارس ہے اللہ والے کا اور ٹھہر وہاں بدماسی کا ارس ہے ایک اللہ والے کے نام کا اور وہاں کئی کے دن تک اتنا ضلع ہوتا ہے اتنی پٹکاری ہوتی ہے کہ اتنی چکلے میں نہیں ہوتی تو کیا قیامت کے دن یہ اللہ والا سب کا دامن نہیں پکڑے گا وہ ظالم میری قبر پہ قرآن نہ پڑا بیٹھ کر درو شریف نہ پڑا میرے لیے مغفرت کی دعا نہ کی میرے پاس بیٹھ کر تم نے وظیفے نہ کیے کیا میں نے تمہیں میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈول کی سرنگی میری قبر پہ بجانا اور ایک اور بات عرض کروں اخیر میں آپ سے آپ ذرا سوچے کے لیڈے پہ ہاتھ رکھ کر یہ جتنے ڈولک سرنگی بجانے والے ہیں یہ اپنی ماں کی قبر پہ کیوں نہیں بجاتے اپنے باپ کی قبر پہ کیوں نہیں بجاتے اپنے بھائی کی قبر پہ جا کے کیوں نہیں بجاتے یہ جتنے قوالی شریف کرنے والے ہیں نا قوالی شریف یہ اپنے رشتے داروں کی خبروں پہ بیٹھ کے کیوں نہیں بجاتے اور بزرگوں کا نام تمہیں ملا ہے بزرگوں کی خبریں سننی ملی ہے چنانچہ اس کا اثر آپ کو پتا کیا ہوا پھر جب ہم نے قرآن مجید چھوڑ دیا ہم پڑ گئے غزلوں کے پیچھے ہم پڑ گئے قوالیوں کے پیچھے ہم پڑ گئے ڈولوں کے پیچھے ہم پڑ گئے طرح طرح کی بنائی ہوئی جٹل اور بکواس کے پیچھے تو دشمنوں نے خدا کے قرآن کو جلانا شروع کر دیا ستارہ شہر ہے پاکستان میں جہاں اللہ کے قرآن کو آگ لگائی گئی قرآن کے وارث دنیا میں ہو کوئی آگ لگا سکتا ہے توبہ اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو یہ ہمارے اخبار شور مٹا دیتے ہاں، ہندوؤں نے قرآن کی توہین کر دی ہندوؤں نے قرآن کی بے ادبی کر دی سکھوں نے یوں کر دیا چوروں نے یوں کر دیا ہندوؤں نے یوں کر دیا اب مسلمان جلاتے ہیں پاکستان میں کافر کیسے کہوں ابھی دوسرا ہفتہ ہے کہ گلگست کالونی میں ایک مسجد میں قرآن جلا دیا گیا کون پوچھے کون کرے اگر حکومت کے خلاف کوئی کاروائی کسی بند کمرے میں بھی کرے اس کا بھی حکومت کو پتہ چل جاتا ہے لیکن قرآن دلانے والوں کا حکومت کو کوئی پتہ نہیں چلتا ناکام پولیس ہے ناکام محکمہ جات ہے اور آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا کہ قرآن کریم جلانے والوں کو سزا ملی ہو سزا کیسے ملے ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ادھر ادھر ہو جائے تو جان تو چھٹے ہر وقت مولوی قرآن قرآن قرآن قرآن کرتا پھرتا ہے اس لیے مطالبہ فرمایا دا لکھل کتاب ریب بفی قرآن کریم کہتا مجھے ہاتھوں میں اٹھانے والے پھر اٹھانا پہلے میرا یقین پیدا کر کتاب لا رہی بفی میں وہ کتاب ہوں جس میں شک و شبو نہیں ادل متقین متقیوں کے لیے ہدایتوں کابروں کے لیے مشرقوں کے لیے جو میری نہیں میں ان کا نہیں ادل متقی کرنے والوں کے لیے ہوں میں تو اب جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے صحابہ کرام کے عظمت کو نہیں مانتے اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہی نہیں جو آسمان سے اترا تھا <laughs> آخر جڑا قرآن آسمانوں لکھا تھی نا ان کو تو بکریاں کھا گئی اسے بکریاں کھا گئی اسے تم جلا دو جان چھڑ جائے گی عقائد ہے آواز تو جب ہوں گے بگڑ گیا عقیدہ بگڑ گئے یقین بگڑ گئے کوئی لکڑی کو سجدہ کر رہا ہے کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا ہے کوئی کسی درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے اور مزے کی بات یہ کئی مرتبہ لوگوں کو گھوڑے کے آگے جھکا ہوا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے پچھلے سال شیخ میں دسویں محرم کو تو لوگ گھوڑا نکالتے ہیں بارہ ربیع الاول کو ڈاچی نکالتے ہیں اس نے پتا نہیں کون سے مہینے میں شیخ پورے نے کھوٹا ہی نکال دیا اندازہ لگا کھیل بنا رکھا مذہب کا پھر آپ دیکھ لیں کہ چاروں طرف پٹائی ہو رہی ہے ہماری اور ابھی اور ہوگی کیوں نہ ہم سنبھلیں لیں گے نہ باز آئیں گے نہ اللہ کی نصرت آئے گی ورنہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صحابہ اکرام تین گئے پورے ملک کے نظام کو پلٹ کے رکھ دیا پورے ملک کے لشکر کو مار مار کے سیدھا کر دیا یہ سارے کالی جیٹ حضرات جانتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ تاریخ بن زیاد کون تھا اور ان سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا فرما تصبر کما سبارا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتا جا مار کھاتا جا تائف میں پتھر کھائے عہد میں زخم کھائے تیرہ سال مکے میں پتھر کھائے رات دن مصیبتیں اٹھائی حسین چہرہ زخمی ہوا بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے اور لوگوں نبی کا امتی ہے جس نے کئی کے دن پتے چبائے مگر اللہ پاک پھر بھی فرما رہے کما سابارہ انسل من الصول اتنا صبر کر جتنا نو علیہ السلام نے کیا تھا جتنا کہ فلاں نبی نے کیا تھا كأنهم يوم دل اللہ اکبر فرمایا پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح پر کامیابی ہوتی ہے تو میری تو ایک ہی منشا ہے نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے کہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خدا کرے یہ کلمہ دل میں اتر جائے یہ کلمہ خون کے قطرے قطرے میں بس جائے اولاد کے سینوں میں بس جائے عورتوں کے گھروں میں دلوں میں گھر کلمہ کر جائے جوانوں اور بوڑھوں افسروں اور ذمہ داروں تاجروں اور مزدوروں تمام کے زبان پر کلمہ ہو دل میں کلمہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے سارا بدن تیرا ہے اور یہ دل کی کوٹڑی میرے لیے خالی رکھا کر شرک کی لانت سے بچا کرو شرک بڑی بیماری ہے بہت بڑی بیماری ہے شرک اور آدمی پھنس جاتا ہے مقدمے میں تنگ ہو گیا نا او میاں اور آسی دس دیا ایم ایم میں کر فلانا مزار ہے نا ہاں جی بس تری راتے اٹھے کام جاؤ ہم بابے ہوئی تیرا کام اسے ویلے کر دیں گے یہاں میں فساد ہے ایک مرتبہ پاک پٹن شریف سے گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولوی آپ میں نے کہا ہو سنا تو ہے کہنے لگا مسئلہ دسے میں کہ پوچھ لے اکے اچھا، دسا بابے کا درجہ بنا یا وہ بکر صدیق کا درجہ بنا ہے میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں جتنا بڑا تو نے مسئلہ پوچھا ہے تو ہی بتا کہنے لگا ابو بکر صدیق تو چھڑا صاحب ہی ہوا نا بابا بابا ہو کے وہ تو ہوا نا میرا ساتھ ہی جو کالی کملی والے کی جولی میں سویا ہوا ہے ہاں، آ رہا اگلا مہینہ ان شاء اللہ زندہ رہے میں اور آپ پھر سناؤں گا آپ کو کہ صدیق اکبر کون تھا لیکن عقیدہ دیکھیں آپ اور سارا لبا کہنے لگا بلے بلے ہاں ہاں آخر بابا بابا اوکے بتاؤ ان بابوں کو کہاں لے کے جائیں خود بابے کو کندھے پہ اٹھایا خود بابے کو قبر ہزاروں لاکھوں مل مٹی کے نیچے دفن کیا پھر بھی صبر نہیں آیا اوپر اور چھت بنائی اور پتھروں سے بند کیا ہمارا ایک مولوی ہے ضلع جنگ کا بڑی عجیب بات کیا کرتا ہے آپ کو بھی سنا دوں برا نہ ماننا کہتا جب اللہ میرا حکم دے گا نا اللہ سارے اپنی قبر کچی قبروں والے یوں کر کے باہر آ کے کھڑے ہو جائیں گے حضور حاضر ہے فرماؤ کیا حکم ہے اک کیا کہ چنگا جی آ گئی تھا آخر جتنے یہ پتھرا تلے ستے پہ انہوں سو سال تو سر رگڑیں گے رگڑیں گے لگتی باہر نکلنے والے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو قرآن کریم سمجھا کرو آج کی اگلے جمعے کو آ جائے کہ پچھلے جمعے کی کیسٹ بڑی بہترین ہے میں نے محمد طیب اپنے بچے سے کہا تھا کہ بیٹا جلدی ہفتے میں تیار کرا کے لاؤ آیت کرسی کی کیسٹ ہر گھر میں ہونی چاہیے یہ جو بوڑھی ہیں نا تمہارے گھروں میں ان کا عقیدہ سنوارو ایک بچی کا عقیدہ سنور گیا یوں سمجھو کہ ہزار آدمی سنور گئے کیسٹ ہے آگ اور نماز گھروں میں لے جاؤ بچیوں کو سناؤ بہنوں کو سناؤ اما کو سناؤ خالہ کو سناؤ تاکہ گھر میں ایک آدمی بے نماز نہ رہے یہ ایک طریقہ ہے اسی طرح سے وہ کیسٹ بھی دروازے پہ آئی ہوئی ہے خواتین کی پردے کی تمہارا کام ہے میرا کام ہے سنا دینا بتا دینا ہدایت دینا اس مالک کا کام ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے علی سیدنا مولانا محمد النبی گل گل امی الکرام یافیظ شریف صاحب کے والد غلام حسین بھٹی یہاں آئل کی بستی میں ہم سائے فوت ہو گئے اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمائے ایک محمد صدیق لکھے والا شہر میں ہمارا پرانا ملنے والا ہے اس کی ساس فوت ہوگی گزشتہ جمعے کو اللہ تعالیٰ مرحوما کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور کئی ساتھیوں نے کہا ہے ہمارا سبزی منڈی کا دوست ہے محمد یاسین قاری محمد یعقوب صاحب ہیں اور کئیوں نے یا اللہ ان سب کے کاروبار مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ الہ العالمین جتنے بھی مرد اور جھولی پھیلائے بیٹھے تو سب کی جھولیاں بھر دے یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے یا ہمر راہمین یا اکرم الاکرمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں تو داتا ہے ہم تیرے دروازے کے گدا گر ہیں سب کی جھولیاں بھر دے یا اللہ کئیوں کو رشتے ناتوں کی پریشانی اپنے فضل و کرم سے فرما دے یا اللہ سب کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے سب کے سب